الله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان الله وملائكته يصلون على النبي نی نام سب جو نلو شری نام اصلا تو اصلا ملی اصلا تو اصلا دس ل الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ دعا ہے تبارک و تعالی تعالی جل مجدہ حق حق بولن دی دی دی دی سمجھن سنن چلن توفیق عطا کفر شرک منافقت ارتداد زندگیت تو مولا مسلمانے کو محفوظ فرما اللہ اللہ تعالی جل شان ہو نفس دنیا شیطان کافرے فتنے تو اپنی حفظ و امانت رکھے شاید زندگی دا پہلا ہی موقع ہے کہ فیضان شاید دعوت کی اللہ تعالی ان کی شادی جہی ہوں پی ہے اسلامی شادی سبحان اللہ, سبحان اللہ اسلامی شادی ہوئے جو اسلام نو خوش کر دے غیر اسلامی ہوئے جو اسلام نو موجا کر دے غم مدا کر دے غیر اسلامی شادی ہے یہ شادی دا جڑا اہتمام ہو کیتے اللہ تعالی دے گھر دے اندر اللہ دے اللہ دے رسول دے ذکر نال اس طرح دا شاید کسی نے موقع ملیا ہوئے بدلے کوئی واللہ عالم بھی ثواب بار کا یہ موقع بہت ہی کم ملتا با نصیب بندہ ہے کہ سنت سنت نال ادا بھی ہوتی ہے سبحان اللہ دعا ہے اللہ تعالی سب مسلمان ہوں اس طرح دی شادی نصیب فرما میں تمام جو بزرگ نوجوان بچے سب ساتھی جو بھی اس مسجد اندر موجود ہیں پہلے میں معذرت کر سا کہ حق جڑا ہے وہ ہے کڑوا جدو بندے کڑوا دو پھر تھو تھو کرنا ہے میٹھا دیو تو جنا دیو پھر کھا لینا جدو بندہ حق دی گل سن کے حق کنو کروا لگتا ہے نہ حق نو حق حق نو کڑوا کی میں لگے تے کو ہزار روپے تو آ کے کوئی لکھ دے دینا ہے تمہیں کال لکھ سی تے شیطان والے رحمان تے رحمان والے شیطان شیطان تے والے یہ دسو شیطان والے ہیں کہ نہیں شیطان ہے تو شیطان والے نہیں رحمان ہے تو رحمان والے بھی ہیں شیطان ہے تو شیطان والے بھی ہوں ان دونوں کا آپس کوئی اتفاق ہو سکتا ہے جد شیطان تے خدا دا نہیں ہویا تے پھر ان خدا دے منن والے شیتان والے منن کا انہوں کا کیوں اتفاق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس واسطے دو قوم ہیں دنیا دے اندر ایک کافر ایک مسلم تین قوم ہیں جڑا تیسرا بیلی ہے وہ ہے منافع کلمہ تے پڑھ لینا ہے لیکن ضا لکھا مذہب ذای خون درمیان چٹکے ہوا ہاؤ نہ ادھر نہ ادھر جڑا تعلق رکھتا ہے وہ کی ہے منافع منافق کنو آخد کلمے پڑھنے والے نو نو یا کافر کافر کافر منکر ہے ہے تو بندہ تے منافق کنو آخیا ایک گل سمجھ لو کلمے پڑھنے پڑھے نو یہ مسلا بے لو دولہ کلو بری ہو جائیں منافق پڑا چڑھ جائے سوچن بھی گل ہے بھی منافق کلمہ پڑھن والا بنتا ہے کافر انکار کرن والا بنتا ہے تے منافق بنتا ہے کلمہ پڑھن والا ہوں دسو یہ کلمہ کی غلطی ہے کلمہ شریف کی کہ بندے نہیں کلمہ پڑھ کے کلمہ نال دھوکھا کرتا ہے انہوں آدم منافق یعنی دل نال کلمہ نہیں پڑھتا کیوں اقرار باللسان زبان نال ہوندا اقرار و تصدیق بالقلب تے دل نال ہوندی ہے تصدیق جدو تک دل تصدیق نہ کرے وہ دعوی بندے کا جھوٹا ہے زبانی دعوی ہوں کلمہ شریف کی ہے زبان تو اقرار ہے بھی میں مسلمان ہاں۔ تے عمل نال تردید ہے ہوں دلیل دعوے نال سچی ہوں جی دلیل دعوی سچا دو مل جائے تو پھر وہ ہوں سچا جی ہوں امر کچھ ہو دعوی کچھ ہوے انو آدم منافق جھوٹا ہوں گل یہ کہ میرے بھائی سلیم یاد شاید کفر ایک تمام کفر ہے جمال ہے تمام کفر کل جز ایک کوفر کی کول لے تے ایک جز دے جی جی جی میں ایک حصہ ہوں دے کوئی شاید تے ہزارہ حصے بھی ہوں دے نے کسے شاید ہے یعنی کول تے جز جز باطل دی کوئی مل جاوے او منافق ماننے سے بندہ اللہ اکبر اللہ نہ منافقت نہ کوفر دی کل ملا سکدو نہ کیوں لا الہ اس دا مطلب نہیں کوئی عبادت دے ایک کلمہ شریف جیڑا ہے کہ کل باطل دی نفی ہے نہ کہ باطل دے دی نفی ہے یا باطل کچھ اپناؤ تو کچھ چھڑ دیو حق نو کچھ بنو تو کچھ چھڑ دیو نہیں کل جو دی نفسی ہے لا الہ نہیں کوئی بات عبادت دلائے ہوں دسو ہزار خدا ان کافرے نے کسے خدا نو سارے خدا نو چھڑ دیو تے ایک بت نو پوجن شروع کر دیو تو نفی ہو سی کلمے دا تقاضا پورا ہو سی نہ ہو سی سوچن دی گل ہے کہ سارے اندر اے بیماریاں بڑیاں کی ہیں اے دا مڈ کی ہے مڈ بھیا نہ ٹچ موبائل ہے خرچے نہ ٹی وی نہ کوئی شاید ہے جہاں مڈ ہے وہ کسے نہیں پڑے یاد تو درخت پل ٹائیاں پتے فل سارا نظام نا ہوں ہوں بڑا درخت آخر بیج ہوں ایک بلبل چھوٹے جا پرندہ ہے وہ بیج کھا کے اڑ جاتا ہے جد ان زمین گڈو تو وہ ہو جائے پھر ٹرالا بھی نہیں چک سکتا ان کا وزن ہو جاتا ہے جی چھوٹا ہے درخت چھپیا ہوں جدو تک زمین نہ جائے جمے نہ تے اپنی میاد کو نہ پہنچے اس وقت تک بج پرندہ چک لینا ہے جدو اپنی پوری مکمل ہو جاتی ہے پھر ان ٹرالا بھی نہیں چک سکتا ادھا ادھا منا منا بگا وہ درخت پھیل جانا پتا نہیں تم ویکے یا نہیں ویکا ایویں ہوں جہے اقل مند ہیں وہ کی آخر بیج وا ہے یا درخت وا ہے جی بیج نہ ہوں تو درخت کتنے ہوں بج نہ ہوں درخت ہوں ہر چیز کا ایک بیج ہے تھی فصل ہو تو بیجے درخت بیجے بندہ ہے کوئی چیز ہے ہر چیز ایک ہوں بیج اصل بنیاد ہے فصل یا ٹہنی پودا یا درخت وہ چیز اصل بیج بیج چھوٹا ہوں درخت وڈیرا ہوں ہوں تھی دسو بھائی ہر برائی جڑ ہے جی وہ کافر دے کافر دا کفر ہے ہر شہ بعد باطل دی پہلے کفر ہے کیوں ابلیش ہے جڑا وہ کافر ہے اللہ تعالی نے فرمایا وکانا من القافرین ایک کافرین شک ہن ابلیس شیطان لائن لانتا سارا کچھ انہوں پہنے سے لیکن اس دا نام ہی آخر اللہ تعالی نو کہنا پیا کہ کافر ہے یہ مطلب ہے کوفر سب تو وڈی شاید کوفر یہ ہر برائی کی جڑ ہے کی ایک سپ ہے سپ جڈا وڈا سپ ہوئے ادا جہا پچھلا جسم ہے وہ نقصان نہیں وہ بڑا حسین آسین سپ بڑے بڑے حسین ویک وہ سپ بڑا سونا ہوتا حسین آسین ہے وہ نقصان کتنا کت ہوا نقصان رکھا گے وہ کہ جسم دسو نہیں دندا میں چاہیے ظاہر سر سر چند سرچر اگ سوئیے جی سرانج نہیں آتی تو سرانج نو کی آخر سوئی تو دوائی کہنے چھوندی ہے سرانجے سوئیت نہیں ہوندی سرانجے چھوندی ہے دوائی تے سرانجے جدوں سوئی لگ دیئے تے دوائی ویچ پہن دیئے تو ان جدو ٹیکا لگ دا ہے ان ماردہ بھی ہو ہے تے تاندرستی بھی او دے تم مل دیئے نا ہون کافر بڑا سونا ہے لیکن سر کو بڑی اللہ لاہو جی سپ نو مار دیو تے باقی سپ نو فار بیٹھو کوئی ڈر لگتا ہے جد وہ ہے تے اس کی ظاہر پھر وہ سوراجے پھر سوئیے دوائی ہے جی ہوں وچ دوائی بھی ہوں زہر بھی ٹیکا لا دن بھر کے سنا دن دونوں کام کر دی ہے ٹیکا لا کے زہر بھر کے ٹیکا لا دن بندہ مر دی دوائی بھر کے لا بندہ ٹھیک ہو ہے کھان سب تو خطرناک سپ کی کہڑی شاید ہے کیوں اس ظاہر ہے اس کافر سپ ہے ساری جان سپ ہے ایمان سپ غیرت دا ہیا شرم دا جی یاد شاید شرم گئی ہیا گئی کیونکہ حدیث رسول جدو ایمان گیا تو شرم دو کٹھے جڑ میں بھائی ہے انہیں رہنا ہے شرم گیا ایمان گیا ایمان گیا شرم گیا ہوں صاف کہہ دو کہ ایمان گیا شرم آیا جدو ایمان ہو شرم آیا جا نہیں سکتا تو ایمان نہ ہو شرم تو جدو اسی منی بیٹھے بھی شرم آیا سارے کو نہیں رہا تو پھر مان لو ایمان ہی نہیں کی نہیں رہا یہ سپ کہڑا ہے کافر <coughs> ابلیس دجال اے دنیا جنو سنبھالی بیٹھے ہیں نفس یہ بھی سپ ہے یہ بھی ڈنگ ہے یہ تو اندر ڈنگ کا پتا لگ سی جب کبا جانا ہے پھر ہشارت پھر حساب و کتاب ہے پھر جہانمس بہشت دشمن اس سپ کا پیچھے پتا لگ سی یار سال ڈنگتا کی ہے یہ دسنا کی میری حال کوئی پتہ نہیں حال کو خوش ہے یہ کھوا پلا موٹا تازہ کر کے یہ لیکس صابن دے شمپو دے پاؤڈر دے یہ بڑا کچھ کر کے اسی خوش بیٹھے ہیں تو ہے سارا مخالف کیوں جسم دا روح جدو روح نکل جاتی ہے جسم کسے کام دا ہوندا ہے اچھا جدو مردہ بندہ ہو جاتا ہے اس ویلے کوئی شمپو پاؤڈر کوئی شہ لینے کیوں جدو مریا پہ وہ سویرے ہوں میک اپ کرو زندہ کا کرتے ہو تو مرے دے کیوں نہیں کرتے کہ یار یہ تو مٹی کھان یہ سوچتے کھانا مٹی کھان ہوں یہ دفنا یہ مٹی کھا جاتی لیا شمپو پاؤڈر کی ضرورت نہیں پہنی پہ زندہ ہوں گے اس ویلے کیوں ہے سوچا کبھی نہیں سوچا یہ سب جیڑا کافر ہے یہ سر کوفر بھی دہر کی جیڑا اس ادارہ کھولیا سکول وہ سرنج کی جی دوائی پہنچ گئی ہوں کو تعلیم ٹیکا کر چلی جاتی ہے پھر انسان دیکھو دو قوم کافر مسلم یہ دسو کوئی بندہ اٹھ کے مئی آ کے بھی کافر آلہ قوم ہے کوئی کہنے تیار ہے نہیں آخر نا کافر ادنا قوم گٹیا قوم ان قرآن کی فرمایا گیا جانور بل ہوم ادل ان شرط دباب الحکم الدین اللہ بے شک سب جانور تدن جی بہرے گونگے اقل نہیں رکھتے یہ اللہ کا قرآن ہے ہوں کوئی آخ رب آ کے تمام بات ہے تے جہاں بندہ آخ کافر ترقی آفتا ہے دس منافق ہوا کہ نہیں رب کا مخالف ہوا کہ نہیں ہوں یہ دسو ہر بندہ ترقی کر رہا ہے کہنے تو ترقی کر رہے خدا تو اگے نکل گئے نبی تو اگو نکل گئے ولیاں تو اگے نکل گئے کنہوں نکل گئے تو نکل گئے مسلمانوں کو تھی کلما پڑھ دے وہ نہیں پڑھتے جو اگو ہو گئے تو پھر تھی کلما چڑھ دو تھی تو پیچھو رہ گئے کلما پڑھ کے کلما نہ پڑھ دے تو پھر تھی بھی ترقی کر دیں ہوں یہ جملہ جہاں کہ دین بھی کافر ترقی کر گئے یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اللہ سان پتا بھی نہیں وہ ظاہر سران تعلیم کے ذریعے اس کافر سر کی ظاہر سپ دی دی ٹیكا لگتا گیا تو بندہ بگڑ گیا ہوں یہ دسو تا ساڈا خدا سچا رسول سچا نبی ساڈا سچے انہوں کا نبی جھوٹا انہوں کا خدا تا سچا ہوں یہ سچے والا آپ جی ہے سبحان اللہ سوچنا یہ چاہیے بھی تیرا خدا ہی سچا رسول ہی سچا کتاب ہی سچی جھوٹے دے پیچھے پیا چلتا ہے چلتا پیا کہ وہ سارے تو اگے ہو گیا پیچھو تو بھی اگے ہونا ہے معاشرے بل گل چلتی ہے کہ کافر ترقی کر گئے ایمان والا اخبار بندہ یہ آخر کہ نہیں آخر جدو تھی آدھو کافر ترقی کر گئے اتنے سوال پیدا ہونا ہے بھی کہنے تو ترقی کر گئے مسلمان تو اگے ود گئے نبیاں تو ود گئے ولیاں تو ود گئے یہی تو آخر گے جی دو سے جان گے تھی آدھو ترقی وہ پیچھے آن گے لوکان مسلمین کاش اصا مسلمان ہوں تھی ترقی وہ کر دیں وہ آدھا نہیں کاش اصا مسلمان ہوں اصا کلمہ پڑھ لیں افسوس کیا کرتا ہے کافر جہنم نو ویخ کے قرآن فرماندا ہے وہ کی آخ کاش اصا مسلمان ہوں اچھا اتنے قرآن یہ نہیں آئے تو سائنسدان ہوں جی ترقی ہوتی سائنس آخر سائنسدان ہوں تو کی پیار ہیں مسلمان ہوں گے تے مسلمان اے کوئی چیز بنائیے جنہیں چیزاں تھی ہوں رکھی بیٹھے ہیں سی اے مسلمان کنو نقل مارتا ہے کافر نو ہوں نقل مارا پیچھے ہوں یا اگے ہوں اچھا تھی انہوں نقل مار دیو یا اصل کو کوئی چیز وہ بنا پھر تھی نقل مار دیو ہوں کافر پیچھو ہوئے یا آگو ہے پیچھو تو کہیں گے ترقی کر رہے ہیں یعنی کافر دے پیچھے چلنا ترقی تے رسول اللہ دے پیچھے چلنا آپ تنگلی ہو گئی ہوں اس بئیمان نے کی کیتا جھوٹا خدا بنایا اپنا کیوں بنایا بھائی یار او خدا سچا ہے او تو بولتا ہے احکام تی سپارے قرآن بھیج چڈیا ہوں میں ہوا ہی ہوے تو گونگا ہوے بولے نا مینو نہ ڈکے شراب جوا بے بہن دین پردا یا شرم کوئی شاید مینو اچھا بت کوئی ہے انہوں تو کیوں اتنے شراب کباب جناب برئی ہر شہ آم ہے انہیں کی وجہ تو سارے کو آم ہے جو قرآن جو اعلان کر دیتا ہے بلا تخت الحدم سوارا لیا باد ہوں میں بات تعلیم پہلے ہی ہے ٹچ موبائل پہلے ہے تعلیم پہلے ہی ہے ٹی وی پہلے ہی ہے تعلیم پہلے ہی ہے یا وہ قانون پہلے ہے تعلیم پہلے ہی ہے یا وردی پہلے ہی ہے تعلیم پہلے ہی ہے یا چھٹی پہلے ہی ہے تعلیم پہلے ہی ہے kilometre kilogram B C metre پہلے آئے یا تعلیم یہ سارا کچھ تو بیٹھی ہے تعلیم جی تعلیم نہ ہوں یہ چیزاں کی آدھا کافر دی تعلیم نہ ہوں یہ چیزاں کی آدھا تعلیم وہ ماحول کی آتا ہوں اس بئیمان جھوٹا بئیمان گا خدا جھوٹا خدا اپنا بنایا ہاتھ نال ہوں اصا دیا سارے خدا سان بڑایا سان کی مدد کرتے ہیں سان بڑا ہی جو ہے وہ بئیمان ایڈا جھوٹا بھی خدا خود اپنے ہاتھ دستی تیار ہو کے خدا بنن تو پاک ہے ہر شہ بنی ہے خدا تو نہیں بنے جہے بئیمان اپنا خدا بنا دستی ان ترقی آفتا مطلب یہ نہیں تھا تھی خدا بڑھاؤ ترقی تو پھر ہو چکے مسلمان کتنے پتہ نہیں جاتی گیا جی ایج ترقی ہے جھوٹا خدا بنانا تو پھر کرو ترقی تو پوری لو ہوں کیوں دستی خدا بنایا گا خدا یہ نہ بولے گا نہ آکام لائے گا اس واسطے جھوٹا خدا گا سڈا خدا ان تھی سپاہ کلام اتار سکیے انج ایمان تو بچو ہیا کرو شرم کرو بے تو بچو ظلم تو بچو جنا تو بچو رشوت تو بچو سود تو بچو برائی تو بچو ایک دوجے نو نہ دسو قرآن یہی آد جی بےمان آدن سائنس قرآن سے نکلی ہے یہ ملا بےمان تو پوچھ بھی تو کہنا ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے ادھر آتا ہے مما سلنا کا اللہ رحمت اللہ سارے سوچ اکل تو ہے نہیں بھی نبی سے کی رحمت اللہ عالمین ہے وہ کتاب رحمت ہے یا رحمت ہے رحمت ہے اچھا جی وہ بمب دیتی کھڑی ہے تو رحمت کتنے گئی یہ بمب رحمت ہے بمب نکتا کتوں پرانی چ یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں سائنس قرآن کیوں کر ہے میرا تیر القادری نال مناظرہ ہویا میں تفصیل لکھی سائنس قرآن سے نکلی ہے میں کہ یہ دس یہ دس کہ کافر خدا نو مندن نہیں میں کہ جدو کسی دی ذات نہیں ان کی صفت کوئی مان سکتا ہے ہوں بندہ نہ ہوئے تو ان کرام ہوئے مان سکتے تے جد او خدا نہیں تے کلام نو سچا کی میں مندا نا بھائی مانا کوئی مانو تو سمجھا جدو ذات نہیں تے صفت کی میں آ سکتی ہے جی ہن او خدا ہے نہیں تے کلام کتھوں ہوئی تے سائنس کتھوں ہوئی پھر گل سمجھ آتی بھی ہے یہ ایمان جا گلا ہے یہ شو شاہ شیر یہ نچ ٹپ یہ سارا نظام ہے میرے کو نہیں کیوں حضور اللہ السلام جدو ممبر کا تقریر فرما دیا نا بالکل سکون کتی ان ہاتھ نہیں لائے یہ سنت تو رسول برد باری اپنی کیوں نماز جانا ہے خبردار رکات جان دے جان دے تے تو اپنی رفتار تیز نہ کر تیرے وکار کمی نہ آئے تیرا وہی اسلام ہے یہ تین کی میں سلام دینا ہے ہوں جناب تھی دیکھو جدو خدا نہیں منگے تو خدا کی شفت کلام کی جدو کلام نہیں منتے تو انہیں سائنس کی میں کلیا بنا کے لکھا ہے منا گا ہوں یہاں مانا کی مار کھا ہے مارے کھا کہ سائنس شیتانی ان شیاتی لا یونا لا اولیاء ہے قرآن اعلان کیا کرتا ہے کہ کافر ہے یہ دل میں شیطان وہی کرتا ہے شیطان جو سوچتا ہے کرتا ہے کھانا ہے پیندا ہے سارا کچھ یہ شیطان وہی کرتا ہے قرآن آخ شیتان بھی وہی تو آخ رحمان کی وہی ایڈا مان مولا قرآن کی آخر کافر شیطان وہی کرتا ہے ان شیاتی لا یو ہونا الا اولیاء ہم اپنے دوست کافر میں دل وہی کرتا ہے اس واسطے خط موبائل تیرے تو نہیں بنے ادھر کیوں بنے رسول ہی تیرا کتاب بھی تیری صدیق بھی تیرا سارے تیرے بزرگ اتو قرآن تین اتنے نوازا تو کافر کیوں نوازا دسو ہوں ملا بےمان کا جھوٹ بےمانی مادہ پرستی اس کی کیتا ہے ہوں یہ ساری دنیا مطلوب ہے قرآن دا فرماندا لا تمدنا عینا تھا لا ما متانا محبوب اے خب اے انہاں دی جو چیزا انہاں نوں دتا ہے ورتن واسطے انہاں دے اکھ اٹھا کے نہیں ویکھنا اکھ اٹھا کے سبحان اللہ ساری دنیا وچ آ گئی تے اینو اٹھا کے نہیں ویکنا تے اس نبی دا قرآن دنیا کٹی بیٹھا ہے قرآن فرماوے لائب اللہ لہبوں لائب یہ کھیل کود ہے دنیا یہ دنیا مردار ہے اندر چہان والے کتر بزرگی نے کلام ہے دنیا زن حیض پلیتی کی عورت میں جوڑا حیض آتا ہے بزرگ آدھے ہیں دنیا وہی ہے دنیا کیڈا ظلم ہے تے نال کتنے ایمان رہنا ہے تا سا اس واسطے دو سو تو پینتی سال ہو گئے قبلہ عالم نور محمد ماروی رحمت اللہ علیہ اس ویلے انہیں فرمایا پندرہویں تیرہویں لگی تے آپ نے فرمایا اج تو اگے کسے قسمت والے ایمان نصیب تھی کسے یہی گل ہے کہ اے ایمان نو ختم کرنے والی گل ہے جو سائنس قرآن قرآن فرماوے الظالمین الا تبارا محبوب انہیں ظالم کو میرا قرآن تباہ کرتا ہے کی ترقی ہے بلا مینا الا تبارا بلا الجوال الظالمین الا خسارا نقصان پہنچا میرا قرآن تو انہیں تباہی کرتا ہے تو آج ترقی ہے قرآن ہی وہ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا ہو کلندر لو ہی آ کے ست سنگ اچھا ہے وہ ملا کے پیچھے نہ چل تیرے کوئی راہ بر ہو یہ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا مجاہد حسین پاک ہے تو اسا مدینہ مدینہ کرتے ہیں تو حسین کا مدینہ چڈیا سبحان اللہ دس تین مدینہ زیادہ پیار ہے یا حسین تو مدینے جان رہا ہے وہ مدینہ چڈیا ہوں مدینہ چڈ کے تے سر زبا کرا کے پھر رب دا قرآن پڑھتا جانا ہے کاری ہوں دس مدینہ پیارا ہوں حسین پاک میں وہ تو مدینہ مدینہ کرن حضرت شہید ہو گئے وہ کی پہ کر دیں رب کا قرآن پہ پڑھ دیں رب دے قرآن کی عظمت کا ٹائم سان کوئی پتہ نہیں یہودی توانو سانو ای واسطے اقبال آ کے بھائی نماز روزہ حج کا ہنگامہ ہے باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیرے بے نیام جرا ہر وقت یاد رہتا رکات پڑھ کے تو وہ تلوار چکتا تو دوجا آ کے رکات ادا کرتا وہ تیری تلوار کند اقبال آتے تو تیرا نماز والا تین کی سزا دے دی ہوں آیا حسین کتوں مدینے تو روزہ چھٹیا صحابی چھٹے اپنا گھر سارا نظام چڈ کے کتنے گھر بلا کتنے قرآن پکارے کیوں وہ مجاہد مجاہد اذان دے دے مجاہد کر بلا چند حسین نو پتا کہ زندہ ہوتا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے جزید ہے زندہ ہوتا ہے اسلام ہر کار بلا کے بعد یہ نہیں آخر ہر اجتماع کے بعد تو اجتماع میں توڑ پہنا ہے بندیا تین پتہ نہیں اجتماع لیکن دھوکھا کرنا کی آخر ہے وہ آتے زندہ ہوتا ہے اسلام ہر کار بلا کے بعد تو حسین کتنے ہے ہوں مریض ہسپتال عیادت کو جانا ہے مریض کلسی واسطے سراندی سیب ہیں فروٹ ہیں چیزاں رکھے نے لوگ پیسے رکھے نے سارا کچھ وہ کرسی کلسی جا کے اندر سارا کچھ سنبھالنا مریض کا پھر آخ یار میں ایک خون دے بوتل بھی چاہیے تو ظالما مایا آپ نے منجے تو ستا پیا مینو تو ہاتھوں الٹا خون چاہیے تو تندرست ہو کے میرے خون خون لینا ہے دسو مریض دشمن ہے یا خیر خا اقبال کی ہے زندہ ہوتا اسلام یعنی اسلام نو خون کی ضرورت ہے اسلام میں کتنا نہیں ہو سکتا کتنے اسماعیل کا خون لے کھڑا ہے باپ تو بیٹا جبا پیا ہوں ہر عاشق کا خون بگیا کہ نہیں جہاد ہے اقبال فرماندا ہے نماز روزہ حج باقی ہے تو باقی نہیں ہے بھائی مانا تو باقی نہیں نماز روزہ حج ہوں سانو عمر کا ٹکٹ بھی لب جانا ہے پاسپورٹ بھی لب جانا ہے سارا کچھ جہاز بھی دیتی کھڑا ہے کافر جاؤ عمرے کرو مکے مدینے جاؤ اتنے تسان قرآن کے حکم کے اتنے چور تو ہاتھ کٹو تو پاکستان بچی تو تھے کیوں پہ جان دینا ہے کدی جی سوچا ہے دشمن کا مکان میں سوچا کدی کی میں سوچ ایمان ہوئے تو سوچے وہ سارے خلاف ہے سمندر معافے کے دے وہ آدھے دہشت گرد ساتھ ترقی آفتا سائنس قرآن سے نکلی ہے بھائی کس طرح نکلی ہے کسے سائنسدان نے دعویٰ کیتا ہے میں تیر آخیا میں دس کوئی سائنسدان دنیا کا بلا جہاں دعویٰ میں سائنس قرآن سے نکالی ہے میں نے میں پھر پوچھوں گا بھائی ماں کون سی آیت کی ترکیب کر کے تو نے سچ موبائل نکالا ہے مجھے بتا قرآن سے ایسے نکلے گا قرآن کی آیت کی ترکیب کر کے یہ نکلے گا نا نکالا قرآن سے کیا ہے تو ترکیب باہر سے آئی ہے عجیب بات ہے بھائی کوئی سائنسدان کہے گا کہ میں نے سائنس قرآن سے نکالی ہے کوئی کہتا ہے نہیں یہ ملا بہمان کہتا ہے کہ سائنس قرآن سے نکلی ہے وی سی آر قرآن سے نکلا ہے ننگی فلم قرآن سے نکلی ہے اسی طرح اے قرآن یہی دینا ہے قرآن پہلا دعویٰ کی کیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے شیطان دو چلانت دے پھر فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اللہ کے نام شروع کر پھر کی فرماندہ الحمدللہ یعنی قرآن دا پہلا درس تو ہی دے جی سائنسدان لانتی قرآن ہی تو سائنس کرتا تو پہلے تو ہی منتا پھر رسالت منتا رسالت توحید منتا نہیں تو قرآن ہی تو سائنس کی میں کر کے بیٹھا ہے بھائی مان بولا وہ خود بدلتے نہیں پورا کو بدل دیتے ہیں انہوں پتا نہیں بھی کلندر لاہوری میں کہ یا کر کلندر لاہوری تیرے نال ستا تھا علامہ اقبال تو تری بیٹھا سینتے وہ سائنسدان کی یاد ہے زمانے دا انسان عشق نہ پائے پائےا دمائے سورت گزدہ سے مار عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا زمانے حاضر دا انسان سائنسدان اقبال دی نگاہ وچ ویکھو اندر اندے اس کو جو پانی بے ایمان اس کو جو نہیں اندے کول فرمایا او دی عقل جی سپ بن جاندی ہے ڈس ڈس کے ماری جاندی ہے اقبال کا نظریہ کی ہے ہن نکلے قرآن تو اقبال آکھے سپ ہے ہن ملا ایک تے جاندا یا ملا جاوے جا اقبال نارے تکبیر اللہ ہوں دس جن کیتا ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے میں ان کو دینا ہاں۔ پیا میں ان کی تردید پیا کرنا مان ملا کافر سے گرانٹ لینے والا مان ملا کافر کوئی بات نہیں نکال سکتا قرآن فرماتا ہے بہرا ہے گنگا ہے انا ہے قرآن فرماتا ہے سور کتے سے بدتر ہے اگر کوئی انسان کہے کتا قرآن کو سمجھ گیا وہ کافی ہے تو وہ تو کتے سے بات کر رہا ہے قرآن کیسے سمجھ بیٹھا ہے ظالم اللہ اتنی ظلم کیا قرآن کے ساتھ تم نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں جو صاحب دل ہوتے ہیں بدل دیتے ہیں بدلتے نہیں بدل صاحب دل صاحب ایمان بدل دینے بدل دینے ویکو قرآن کی انتہائی تو کی ہے جس نے کہا کیوں قرآن تمام علوم کی جامع کتاب ہے کیا ہے قرآن میں ہر علوم ہے ایک سو تین کتاب پھر یہ عمر کتاب ہے ایک سو تین کتاب کا سو صحیفہ چار کتابیں تورات انجیل زبور قرآن مجید فرمان یہ ہے کتاب اللہ کی آخری کتاب تمام علوم کی جامع کتاب یعنی تمام جو علوم ان کتابوں میں ہیں وہ سارے اس میں ہیں اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں اس کے علم کی کوئی حد نہیں تو یہ جامع کتاب قرآن اللہ کے رسول لے کر آئیں جس کو کیڑی آگ جلا رہے ہیں آپ کیڑیاں نظر آئیں آپ فوراً بجھا دی جو رسول کیڑی کو نہیں جلا سکتا وہ بمب دے کر اپنی کتاب میں ساری امت مخلوق کو جلانے کے لیے آئے ہیں نبی بتاؤ ادھر رحمت العالمین ادھر بمب نو رحمت کہیں گا جس کی کتاب ہے زحمت انہوں رحمت کی میں کہہ سکتا ہے کہہ سکتے رحمت ان پھر ہوں تمام علوم اس ٹھیک ہے نا یہ دس میں آخا بھی یہ دس جو شاید قرآن چاہے انہوں اپنانا چاہیے آخیا ہو میں آخر جناب یہ دس کما سل کل کتہ دیکھ رہے لکھمر خیب سور دا دیکھ لے ان شیاتی شیطان دا دیکھ لے یہ دس پھر اپنا کتا ہی سور ہی شیطان بھی اپنا شیطان جو پہن جاتے کے کر کیوں یہ قرآن سے نکلا ہے ظالم قرآن کا سور بھی تو نے نہیں سمجھا قرآن امر اور نہیں رکھتا ہے ایک چیز کا حکم دیتا ہے ایک سے منع کرتا ہے یہ قرآن کا اصول ہے قرآن انصاف بتاتا ہے ظلم سے منع کرتا ہے جب قرآن خود بم دے ظلم بم تو ظلم ہے تو جب قرآن ظلم دیتا ہے تو پھر قرآن کو تم کیسے مانتے ہو قرآن والے کو رحمت اللہ عالمین کیسے مانتے ہو بم دیا ٹینک دیا توپ دیا بروت دیا کلاشی دی جلانے والے حدیث پاک ہے کہ سوا خدا کے آگ کا عذاب کسی کو کوئی نہیں دے سکتا میں حدیث دکھاتا ہوں اور بمب میں تو برود ہے بم میں کیا ہے یہ تو جلا رہا ہے آدمی کو چھوٹے بچے جلا رہا ہے مسجد کو تباہ کر رہا ہے قرآن کو جلا رہا ہے مریضوں کو ہسپتال میں گرے مریضوں کو تباہ کر رہا ہے یعنی ہر جگہ پہ یہ تباہی کرتا ہے انسان سویا پڑا ہے کفر کے کل میں کر جب بمب آتا ہے تو خاموشی کی موت چیچڑے بھی اڑا دیتا ہے جناز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہمارا قرآن کا یہی ہے دیکھو کتنا دور کیا ہے ملاؤں میں پھر ہم لگ گئے سائنس میں کیونکہ سائنس قرآن سے نکلی ہے اس لیے ننگی فلم پھر اپنی ہم بہو بیٹیاں یہ نشا میں لگ گئے کیوں کہ سائنس قرآن سے نکل گیا ٹی وی کہاں سے نکل گیا قرآن سے ٹھیک ہے ٹی وی اور ٹی وی میں جو فحاشی ہے وہ کہاں سے نکلی وہ بہت سے آئی کتنا ظلم کیا ہے ملاؤں نے کہ ہمیں اتنی غلط راستے پر ڈال دیا کہ اس کا اظارہ بھی نہیں ہو سکتا ہر شخص کا انسان کا بھی سائنس قرآن سے ظالم اس سائنس کی تردید کرنی تھی میرا مناظرہ ہوا لاہور میں کالجوں کے ساتھ انہوں نے کہا سائنس قرآن سے نکلی ہے میں کہ مان کے بچے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو اگر مناظرہ جیت جاؤ سارا ارب اجم بلا لو مناظرہ جیت لو تو فقیر کی گدا ملا دو میں نے کہا میں دیتا ہوں جناب میں نے کہا بھی تلوار قرآن سے نکلی ہے المشرقین مشرقوں کو قتل کرو تلوار کہاں سے آئی قرآن سے آئی اور تلوار اور سائنس بم اس میں تقابل و تجزیہ میرا سن لو پھر جا کر عرب عجم گھوم کر آؤ کوئی فقیر کا توڑ کر دے تو فقیر غلام بنے گا تلوار کیا ہے تلوار اختیار میں ہے آپ بات سمجھنا اسلام کی عظمت کو اسلام کو ختم کیا گیا ہے فتنہ ڈالا گیا تلوار میں کیا ہے اختیار ہے اختیار نہیں تلوار میں دوسرا کیا ہے للکار ہے چمکتی ہے آ رہا ہوں تکبیر لا الہ اللہ اکبر ہے للکار تیسرا اس میں چانس ہے موقع ہے کہ کافر کلمہ پڑھ لائے دو لاکھ سے بعد بہشت میں آ جائے یہ کیا کہتی ہے چانس دیتی ہے موقع دیتی ہے تلوار اور اس میں تمیز ہے آگے ابو جائے یا صدیق ہے اب بھائی مان کے بچے تم انڈیا کے ساتھ جنگ لڑتے ہو تم بم مارتے ہو تو یہ بتاؤ یہ گارنٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج کو بھیجتے تھے فرماتے تھے کسی مواصلات کا نقصان نہیں کرنا لولے لنگڑے بچے بوڑھے سے نہیں لڑنا عورتوں سے نہیں لڑنا کسی معذور سے نہیں لڑنا صرف فوج کے ساتھ لڑنا ہے کیوں حکومت ہوتی ہے فوج کے ہاتھ جب فوج سے حکومت چھین لو گے تو حکومت تمہاری یہ مطلب ہے حکومت فوج میں رہتی ہے باہر نہیں آتی تم تو بے وقوف بنے بیٹھو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ایک تلاشی ہے ایک تلاشی ہے ڈاکو جب آ کر تلاشی کرتا ہے تو کلاشی ہوتی ہے اگر کلاشی ادھر ہو جائے تو وہ کلاشی آپ کی تلاشی لے سکتا ہے تو اب اشراف کس کے ہاتھ ہے فوج کے ہاتھ میں ہے تو تمہیں تھن دار لوٹتا ہے کیوں خاندان لوٹ رہا ہے وہ کلاشی ادھر ہو جائے تو پھر تلاشی ختم اب ساری حکومت جو ہماری تلاشی کر رہی ہے کہیں سے ٹول پلازا ہے کہیں سے رشوت ہے کہیں سے سود ہے کہیں سے کچھ کہیں سے سارا دن لوٹ بار کون کو ہو رہی ہے یہ کلاشی ہے تلاشی ادھر کر دو ان کو کہو لوٹ کے دکھاؤ اصلہ ہے جو ستر سال سے تمہارے اوپر ظلم بس رہے ہیں تم بول نہیں سکتے اب دیکھو کہ جناب فوج کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے اسلام کا نظام دیکھو کہ فوج لڑ رہی ہے قاضی کا پروانہ پہنچ گیا کہ یا جنگ بند کر دو جب پروانہ سامنے ہوا تو تلواریں ساری رک گئی آدھا شہر فتح ہو گیا تھا آدھا شہر فتح ہو گیا تھا تو آدھا رہ گیا آدھا آدھا شہر فتح کر لیا مسلمان کی فوج نے آدھا رہ گیا تو پرچی قاضی کی پہنچی جنگ بند ہو گئی انہوں نے پوچھا یار تمہیں کیا ہو گیا آدھا شہر فتح کر لیا ہے دم جنگ روک گئی ہے انہوں نے کہا ہمارا قاضی جو ہے نا قاضی ہم سارے اس کے فتوے پر چلتے ہیں قاضی کی پروانہ آ گیا قاضی کا کہ جنگ بند کر دو انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے بھی طاقت تو ساری فوج کی اور فوج ایک قاضی کے ہاتھ میں یہ انصاف ہے یہ سچا مذاق ہے بھائی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا آدھا شار مسلمان ہو گیا انہوں نے اور مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زیرا یہودی نے چرائی تو آپ نے دیکھی اس کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا مجھے دیکھا جا آ جا ان کو قاضی کے پاس لے گئے آجا ہوں امیر اور جن کے حق میں تین سو آیات قرآن اتری ہیں وہ چھوٹا آدمی ہے لیکن دیکھو اسلام کا انصاف عظمت اسلام کی ان ظالموں نے ملیا میٹ کر دیا پکڑ کے قاضی کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں قاضی صاحب انہوں نے میری زرہ چرائی ہے قاضی صاحب پوچھتا ہے مولا علی آپ کا کوئی گواہ ہے آپ کا آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن پاک میرا گواہ ہے انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ کا رشتے دار ہے یہ آپ کا فرمایا یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے پھر آپ نے فرمایا یہ میرا نوکر ہے انہوں نے کہا یہ بھی آپ کا تعلق دار ہے تو یہودی نے کلمہ پڑھا یہودی نے کہا اب امیروں المومنین موہ میں نہیں ایک جب سارا ملک ان کے ہاتھ میں ہے وہ ایک بندے کے ہاتھ میں ہے کے اپنا فیصلہ آپ نہیں کرتا خود نہیں چھین لیا انہوں نے تو قاضی کے پاس گیا یار یہ مذہب سچا ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب اسلام کی حکومت ایک قاضی کے فتوے پہ چلتی ہے اور کفر منافقتی کی حکومت طاقت پہ چلتی ہے ظلم پہ چلتی ہے کوئی انصاف نہیں انصاف ہے تو ایک قاضی کے پاس ہے تمام لوگ اس کے فیصلے کے پابند ہیں کیوں اس کے پاس شریعت کا فتوا ہے مولا علی بھی اس کا پابند ہے عمر فاروق بھی اس کا پابند ہے کہ عمر فاروق کو بھی جانا پڑا قاضی کی عدالت میں یہ ہے عدالت اور یہ یہاں کی عدالت جو ہے وہ کیا ہے بتاؤ کون سا انصاف ملتا ہے تم کو ایسے عدالت عدالت عدلیہ کہہ رہے ہو حکومت ساری کوفر کی جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اسلام ان میں تمیز ہے اسلام کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے قاضی کے ہاتھ میں جو آپ جج کہتے ہو اسلام کی حکومت قاضی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب یہ بتاؤ میں نے تجزیہ کیا کہ تم انڈیا پر بم گراتے ہو آپ کے پاس کوئی ہے گارنٹی کہ ہندو پر بم جائے جہاز کے اوپر گرا ہوا ہے گارنٹی مسجد کو دیکھے امام احمد رضا کے روزے کو دیکھے بچے بال کو دیکھے ہسپتال کو دیکھے سکول والے بچے کو دیکھے کسی کو دیکھے جب بم اوپر سے آتا ہے دیکھتا ہے کچھ ہے اب مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کو چانس نہیں ملتا کہ مسلمان سے کفر کا کلمہ نکل گیا سویا پڑا ہے بم آیا اچانک موت ہی ہمیشہ جہانا میں واصل ہو گیا تو یہ قرآن سے نکلا جو کلمے کا موقع نہیں دیتا جو چیخرے اڑا دیتا ہے جنازے کے قابل نہیں رکھتا کیا کرتا ہے بمب بمب کلاسی توپ ٹائم ان میں تمیر ہے للکار ہے رات کو سویا ہے انسان سلا دیتے ہیں ہے تمیر للکار ہے اختیار ہے جو بمب گراتا ہے پھر اختیار ہے ایمان سے کہو اختیار ہوتا ہے بمب گرا کے جو چلا جاتا ہے پھر اختیار ہے نہ اس میں تمیز ہے نہ اس میں چانس ہے نہ اس میں اختیار ہے نہ اس میں للکار ہے جو کہتا ہے سائنس قرآن سے نکلیا ہے وہ دین کا برطار کوئی یہ قرآن سے نہیں نکلی یہ کافروں اور شیطانوں کی شرارت ہے ان سے ظاہر ہوئی اب یہ بتاؤ سائنس قرآن کہتا ہے انسان کی ہے اشرف المخلوقات قرآن کیا فرماتا ہے انسان کیا ہے اشرف المخلوقات یہی فرماتا ہے اب یہ بتاؤ قرآن تو فرماتا ہے اشرف المخلوقات انسان ہیں اب اشرف سائنس ہے یا انسان ہے بتاؤ اب انسان ایک کار پہ آ جائے ایک پیدل چل کے آئے تیسرا نبی کی سواری خچر پہ چل کے آئے آپ سلام سلوٹ کس کو کرو گے خچر والے کو تو چیا لگے گا چلنے والے کو کہے یہ پینڈو ہے دیسی ہے بدتمیز اس کی کوئی پتہ نہیں یار اس کے پاس کار بھی نہیں سواری بھی نہیں اور جو کار میں آئے کنجر وہ کیا ہوتا ہے عزت کس کی ہوتی ہے کار والے کی اب کار بڑھ گئی یا انسان قرآن تو کہتا ہے اشرف کیا ہے انسان اب اشرف کار بن گئی یا انسان رہا تو ساری اشرف بن گئی جو بی سی آر نکلا اس کی قیمت کیا ہے بی سی آر یار سارے تو لے بیٹھے ہو تو اب خاموش بیٹھے ہو وی سی آر کی قیمت کتنی بیس ہزار قرآن کی قیمت دو سو نکلی قرآن سے ہے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے ان کی ختم ہو گئی ہے اب انگریزی پڑھنے والا سائنس پڑھنے والا بادشاہ سے لے کر چپراسی سپاہی تک بن سکتا ہے قرآن حدیث پڑھا ہوا چپراسی لگ سکتا ہے تو جیسے کہہ رہا تھا قرآن کو چھوڑ دیا آج میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے کیسے چھوڑا اب بتاؤ کہ قرآن حدیث پڑھنے والے کی تنخواہ ہے انگریزی پڑھنے والے کی پرچہ کاٹنے والے کی چکلے کا پرمٹ کاٹنے والے کی تنخواہ ہے کہ نہیں قرآن کی جب قرآن کی عزت یہ ہے کہ دو سو کا ہے ربا لوا پیپا جو دو جہان سے اعلی کتاب ہے ایک نقطے کی قیمت دو جہان نہیں بن سکتی جس کے جس قرآن کے تابع امام الانبیاء ہے مولا فرماتا ہے محبوب کہیں دو ان کے تابع ہوں اس قرآن وہی کے جو رسول جس کتاب کا تابع ہو اس کی دو سو قیمت لگانے والا یہ مسلمان ہے یا منافق ہے تو وی سی آر کی تو نکلا کہاں سے آئے سائنس کہاں سے نکلیا سائنس اب نہیں کہتے سمجھ آ گیا بات کیوں یہ قرآن سے نکلتی تو قرآن کی قیمت بڑھ جاتی قرآن پڑھنے والے ہاکے بن جاتے اب قرآن پڑھنے والے دہشت گرد ہیں انگریزی پڑھنے والے افسر ہیں اور قرآن کو کیسے چھوڑو گے اور کوئی ہے گنجائش اب دیکھو قرآن کا حشر دیکھو جس کتاب کی تعلیم رسول اللہ نے یہ کی ہے کہ جنگ میں جاتے ہو صحابیوں قرآن لے کر نہ جاؤ سبحان اللہ کافروں کے پاس مت شیل کر اس کی بےزتی کر دے آپ بانف سے نفیس جنگ میں گئے ہیں لیکن تم فرمایا قرآن کو نہیں لے جانا جس قرآن کی رسول اللہ اتنی عزت کرے وہ قرآن ہمارے نالیوں میں روڑیوں میں گندیوں میں گٹروں میں کھاد والے گٹو میں آپ مول بھی کیا کرتے ہیں کھاد والا گٹو ہے نا کھاد والا توڑا گٹو ہے نا کوئی کنجر فلمی آ جائے اس کو تلے پا دو فلمی کنجر آ جائے اس کو کوئی کافر آ جائے گوشت آ جائے اس کو کھاد کا توڑا تھلے لا دو ہاتھ والا گٹو کوئی M P M L A آ جائے کوئی پٹواری آ جائے کوئی انگریزی بندہ آ جائے اچھا خود آپ لباس پہنو گے کھاد والے گٹھو کا تمہارے لیے کرن دیا ہے قرآن کے لیے کھاد کا تھوڑا یہی قوم میں ماننے والی رسول اللہ کو رسول اللہ نے تو اپنا کنبا اپنا آپ کو قربان کر دیا اس قرآن پہ اور اس قرآن کی حالت یہ ہے ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں ادھر سے کیا جواب آتا ہوگا بتاؤ ہم عاشق بنے بیٹھے ہیں کیوں قرآن کو چھڑایا گیا لا اللہ کافر کٹے ہوئے منصوبہ جوڑیا کہ جناب کرو کہ رسول اللہ کے مال خرچ نہ کرو کی نہ کرو اس ویلے کا منصوبہ ہے مال خرچ ہوں کی ہے اس ویلے مال خرچ نہ کرو ہوں تنخواہ نہ رکھو ہے قرآن میں تنخواہ آج تنخواہ چالیس ہزار کسی مولوی کو رکھ دو میں دیکھتا ہوں کون جاتا ہے سکون میں جو چین جا رہا ہے نہ پتا بہن کا ہے نہ ماں کا اتنا سب رولا تنخواہ کا ہے لالو تنخواہ دے کے دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملا ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا تو تجارت کی بھی بیٹھا ہے تو ملک لائی بیٹھا ہے میرے نال ایک دفاع دوتے گل کرنا لگا میں پتر دفاع ایک زمین دا ایک تھی بہن دا ایک دین دا ایک زمین دا سبحان اللہ ہوں دسو تے کول کہڑا دفاع ہے زمین والا یا انسان آخر جی انسان والا ہے تو میں کہ انسان تو چوک کے امریکہ نو دے ہو تو دفاع انسان والا کا ہے سبحان اللہ پاگل بناؤ کسی اور بناؤ چشتی نہیں بنا سکتے ہوں انسان آلہ ہے جدو انسان دا دفاع نہیں زمین دا کیوں ہے یہ کوئی چکر ہے ہاں۔ پھر آگے چلو عزت انسان اپنی عزت لٹا دینے ہم راجا تہار ایک لڑکی نو تے اتو سارے خالد بن ولید محمد بن سارے آئے انہیں آدھے اپنی بہن کی عزت بچائی مدینہ نا چڈیا مدینے آلے نو چڈیا ہر شہر چڈی تے اپنی بہن کی عزت بچا تے اصل سارا نے چاہیے بہنیں ہوں ماں بہن کی عزت ہوں جان لگی جائے عزت بچ جائے کیوں بزرگ فرماند ایمان چلیا جائے کوفر کا کلمہ نکلن توبہ کر کلمہ پر پھر ایمان واپس آ جانا ہے ایمان جان چلی جائے قیمتی ہے جان جاسی پھر واپس ہو سی پتا دندہ ہونا ہے جدو ماں بہن کی عزت لگی جاتی ہے پھر کوئی شاید یہ واپس ہوں نہیں ہوں عزت ماں بہن کی پاس پاس تار تار ہے کیڑا فاسی کا اڈا ہے جتھے ساری ماں بہن نہیں بیٹھی ڈیو پیشو فلم ننگی فلم چکلے ہوٹلیں بازار بری جا بازار اچھی جا مسجد قرآن خدا دا مسجد نہیں آؤں تین بازار جان دینا ساری ماں بہن رسول خدا خود پردہ فرمائی بیٹھے اور دوں اور دوں انہوں نے نال کا کوئی متا ہے اچھا رسول خدا پردہ فرما تیرا مول بھی پڑھاو ایڈا زور تیرے نال کرتا پیا ماسٹر پڑھاو رسول خدا پردہ کرن ساری ماں بہن تے اجازت نہ دیون مسجد جان دی ہوں ملا یا ماسٹر یا اے سارے عام لوگ جو ساری ماں بہن تک یہ عزت نگاہ نہ تک دیں اور پکوڑا ویگ کے منہ پانی آ پہلا قتل کی ہوا ہے عورت معاملے چ ہوا ہے نبی بیٹے نے کیتا ہے عورت ہے کہ نبی کا بیٹا نہیں بچ سکیا تو کی سکتی شیوا چوک دیواری کے برکے دے کوئی بندہ فکر نہیں بچ سکتا یاد رکھنا اس واسطے برقا اور چو دیواری اسلام نے اتنی ضروری کی ہے کیوں کہ رب کی فصل جدو رب کی فصل تے زمین کی تیاری ہوئی ہے تو ہوں قرآن بولتا ہے بلا یاد ربنا پیار جو لے ہننا لے یو لما ما یقین من زینا ہننا محبوب فرما دیو اپنے عورتیں مسلمانوں کہ زمین دے پیر ایسا رکھے جو لے ہولا ماں ماں یو مت زہر ہو جاوے انہوں دا جڑا سنگار چھپیا ہوا سنگار ہے یعنی زیور کانچالی والی ونگ آواز والا گہنا عورت نہیں پا سکتی مرد پیر کوئی غیر مرد آواز سن لو تو ہوں سب ایسا کی ہوئے ہر فہاشی کرتے تو ساری ماں بہن بیٹھی پچایا کہ سکول ایمان والا سکول نہ جاوے تو خط موبائل چلا سکتی ہے کوئی آن پاڑ نو آگ چلاوے مڈ پھڑ چلا کے بھی کھاوے میں آن پاڑ چلا لے سی گار جتھے بھی ہے پڑھی لکھی جاتی ہے ہر فہاشی کا دے دے کون جاتی ہے ان پڑھ جا سکتی کدی والے ویکے ان پڑھ کون جاتی ہے اچھا مسجد نہیں آ سکتی والے جیسے سارے آرامی بیٹھے اتنے جا سکتی ہے ہوں تیرے سارے دھوکھا کیتا ہے کافر نے کیوں قوما دو ہیں انہیں خدا لگ انہیں دے نبی بھی الگ انہیں دے کتاباں بھی الگ انہیں دے قانون بھی الگ انہیں دے تہذیباں بھی الگ انہیں دی ہر شہ الگ چھٹی الگ تاریخ الگ وردی الگ لباس الگ ہر شہ الگ یہ دو ملے کی میں تھی جاؤ ہندوستان درد ہندو دھوتی کا ٹوپی اچھے کتنی ہے ہندو کرال کافر سور کھان والا سکھ گرو نانک کی داری سی پگڑ سی ایڈا اج سکھ دے سر دے پگ منہ داری کیوں گرو نانک انہوں آخیا نہیں صرف دکھایا سکھ گرو نانک کے پیچھو چلے ہندو اپنے ہندو پیچھو چلے موسلا چلے اگریزا نے پیچھو ایک کہڑا مسلمان ہے رسول اللہ نو چھڈ کے تے چلے کہ نہ پچھو تے آخ میں مسلمان ہاں یہ آخر منافق اس واسطے قرآن نے انہیں دا فیصلہ ہی کر دیتا ہے ان المنافقین فی کے الاسفل من النار بے شک سب تو نچلا طبقہ جہنم دا وہ کی ہے منافق ابلیس دا نہیں کافر دا نہیں منافق دا ہے منافق کون ہوتا کلمے پڑھنا کلمہ پڑھ کے سارا نظام کو فردا چلاوے ہوں میں سارے مسلمان نو سوال کرنا ایک باٹا جتی تیار کی انگریز کی واسطے کروڑ روپئے کی دکان سنگ مار مار شیشن فرنیچر بلب جگتے پہ وہ جتی گھومتی پہ دیکھے جتی قرآن کھاد کے کٹو ہوں اگریز انگریزی چیزاں دی قدر جتی دی رب رسول دی کتاب دی قدر ویخ لو سا کتی ہے انگریز دی کتاب انگریزی کدی کھاد والے گتو چیک ہے تسا کوئی منڈا لائی لینا ہو دے واسطے کی ہوں گے دو ہزار روپئے کا پستا پانچ سو کا قرآن کا یہ دخل ہے بھی نہیں اپنے کرنڈی پائی بیٹھے ہیں پتا نہیں جوگر کی کی پی بیٹھے ہیں شمپو پاؤڈر ان کیوں کیتا ہے کہ بھائی یہ اپنی لگ جامن اپنے سمارن فرمایا دشمن دین ہماری دنیا سمار دی پیشے شکم زبان ہمت ہی ہار دی یہ زبان ہے جی پیٹ تے پیش تھی کھڑی ہے پیٹ آتے مینو دے حلال حرام نہ ویت مینو دے دشمن دی دنیا سنواریے ان رنگ دی پوری دے کے ہر شاید کون سن پاگل کرتے اقبال آتے نہیں اس جہان رنگ بو کو گلستان سمجھا ہے تو آہا نادا کفاس کو آشیاں سمجھا ہے تو ظالم پنجرے نو گھر سمجھی بیٹھا ہے اے رنگ کو مٹی پانی ہوا دا جہان ہے تو کی سمجھی بیٹھا ہے باغ ہے باغ سمجھی بیٹھا ہے یہ باغ نہیں یہ بڑا دوکھا ہے یہ تو مرسو نے پتا پوسی دنیا سارنا کیتا کی ہے واسطے میرا بھائی اگر وقت اج بھی مخالف ہو جا کافر کا کافر کی تعلیم دا قانون دا تہذیب دا کل بھی مخالف ہو جائے جی تو کافر دا مخالف نے تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کیوں ایمان دی زد کفر ہے ایمان دی انہیں جی جنگو کر دیں پتا وہ کیوں کر دیں عوام لوٹ مار مار ظلم کر کے اے ویک کن بھی مت عوام کوئی شرارت ابھرے تو ہو وے دے ایک دوجہ دی اے ساڑی مثال ہے ذات دے جتھے تے دن نو آنج دے رات دے کٹھے یہ سارے حکومت ایک دوجے مل عوام مارن لٹن کھان واسطے یاد رکھنا یہ جنگو کیوں کرتے ہیں بھی ہوں جنگ انہوں وکھاؤ انہوں نے جڑا ظلم کیتا ہے انہوں برداشت کرو جدو او جنگ دا ڈراما مل سی تے سارے خاموش ہو جائے پھر جنہ ظلم کرو لٹو لٹو یہ جنگا اس واسطے انہیں جنگ کوئی جنگ نہیں یہ دس انڈیا نال جنگ ہے انڈیا نال سانگے انڈیا دے کرنے والے گلوکار اتنے کیسٹا لکھتے ہیں چلتے ہیں سن کے بیٹھو اچھا انڈیا کا کرنے والے کیوں آ سکتے جنگ تو انڈیا نال بھی ہوں گی تو انڈیا کا کرنے والے گھر گھر تھے وہ گانا ہاں، فلم انڈیا کی فلم گھر گھر تھے اچھا اتنے سود اتنے کیا ہے اتے ہندو کا قانون ہے اتنا انگریزوں کا قانون ہے ہے دسو دفاع دفاع دفاع دفاع اسلام سے ہے اسلام کے لیے نہیں اسلام اسلام سے ہے آج تھی اٹھ کے مطالبہ کرو چور کٹو تو کلاشا ہو سن پرچے کٹے پہ ہو سن جیل جائے پہ ہو تو تو قرآن پڑھو دے جیل جی کنجر آسین لگ جا کھا کر کے وہ ویلے چ قرآن والا قربان جاوا تے سارے ایمان تے مسلمانی تو بھی ایڈی پکی پیڈی مسلمانی انگریز کافر ہستے ہو سن بئی مانو تے قرآن نال کی کیتے تھے تے رسول نال کی کیتے تھے تے نال کی کیتے تھے تے تسا ایڈے دین چو کہ تہن کوئی سمجھ آتی نہیں پی ستر سال تڑپو گے جتنا جال کے اندر جال گھسے گا کال کے اندر کیا ہوا ساٹھ سال کے اندر غور کرو اس حال کے اندر یہ وادی ہے تور سے خالی وہ موسا کا ہے نا وادی تور ہر جاد آواز ہے کہ مائرا مائرا یہ وادی ہے تور سے خالی یہ جنت ہے بور سے خالی ایک جنت تو آپ کو یورپ دیتی بیٹے سائنس قرآن سے نکلی ہے اکبر فرماندہ ہے یہ وادی ہے دور سے خالی یہ جنت ہے سے سے سے خالی خالی خالی دور پاس یاد رکھا ہے کیا بتاؤں کیا صاحب کار نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکری ملی پینشن ملی اور مر گئے بڑی ترقی ہے نا پین پین پین گیا ہو پائی نمبر نمبر نمبر کے پاگل لانتی نے کی کیتا ہے دیکھو پھیلا دیتا رکھے حکومتی نوکری دے واسطے نمبر ہے قرآن پر آما نو آم سو سکول رکھے تھے نمبر کافر عمل کی میں نے انہیں رکھے نمبر نمبر در لایا گیا تم سن یہ دسو ہوں تھی آ تو ایک نمبر شاید دو نمبر ایک نمبر ایو ہوں دو نمبر چیز تے نزدیک گلا نمبر صحیح ہے نا ہوں نمبر کی سکول دیکھو ہوں ایک نمبر دس سور کھلوتے ہیں تسا گنتی کرو ایک کی ہو ہوں ایک نمبر تو ہو گیا صحیح تو سور کی ہو گیا ایک نمبر صحیح ہو گیا دو نمبر ہوں قرآن گنو دس قرآن گنتی کرو ادد آن پوشا حلال حرام ہوا ظالم تو قرآن نہ دسیا قرآن دستا ہے امر نہیں حلال حرام نیکی بتی دو نمبر کتوں ہے نمبر تو انگریزوں نے دتا چاہیے اس دور میں ہے ہر چیز کا نمبر کیا تعجب ہے نکل آئے پیمبر نمبر یہ ہوں مرزا کادیا نمبر من لے بھائی مان سارے تو نمبر پہ چل دے تو مرزا نو کیوں نہیں منتا انگریز کا سارا فیصلہ منی بیٹھا ہے تو مرزا نو کیوں نہیں منتا مرزا نو تو انہوں تیار کیتا ہے سر سید انہوں تیار کیتا ہے ہوں مرزا نے اپنی تعلیم قانون بریٹش لا انگریزی نظام مرزے نے نہیں دیتا سر سید نے دیتا ہے مرنے کا مخالف ہی سر صحیح ہے ہر بچہ بنے گا سر حضرت کی منافقات ہے یہ کلمہ پڑھ کے سب دھوکھا کی تھی اپنے رسول نال قرآن نال خدا نال دین نال ہر شہر نال دھوکھا دیا پہ بنیاد کیا ہے انگریز اتنے آیا ہے چال کی چلی ہے ہر بار ہر بار مکر کی پیتا ہے تو اڈا ساڈا ہاتھ دار سے نظام کیا ہاتھ قرآن حدیث فقہ تفسیر پڑھی جانی ہے نصاب کیا ہے قرآن حدیث فقہ تفسیر نہ کیا دار سے انگریز آیا اس کھولیا اسکول جی ہوں دار سے نظامی نو ملیا تو الگ کیوں ہوا ادارہ اپنا الگ کھولے تھوڑے ادارے تو زم نہیں ہوئے درس نظامیہ چ نہ آپ ہے نہ قوم نو آن کی اسکول کھل گیا وہ درس نظامی کی زد ہے نصاب قرآن حدیث فکا تفسیر کی زد ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب یہ کیا ہے زد ہے انگریز جب کھولتا پہ اسلام تو معافی میں ہو سکتے ہوں زد ہے اگے ہوں پی کی کتاب انگلش لازر عربی لازم انگلش نہ عربی لازم نہ فارسی لازم نہ اردو لازم انگلش لازم اگے کی کیتا انگلش لازم دفتری زبان انگلش عہدہ بھی انگلش ہے تنخواہ بھی چال وے خوش بے غیرت دی ہر شاید پکڑ دے انگلش سے رکھیے جدو ہر شاید انگلش سے چل گئی تو قرآن کی میں پڑھے پیچھے مولوی بانکڑ لگ گیا ہے مولوی بھی آتے قرآن کوئی نہیں پوچھتا نماز روزہ حج سبھی یہ پوچھتے آپ کی تنخواہ کتنی ہے نمبر دو ایک بالکل حرام ہے دو نمبر دھندا دو نمبر بندہ قوم پہنچی ہے جن بدماشی کی دو نمبر ایویں تے حاکم انہیں بنایا بدماش ڈاکو واسطے دس نمبر کی دس نمبر بدماش انہوں یارہ نمبر نہیں دیتے دس تے جانا پیا جنا ڈاکو نے بدماشی کی انہوں اون ملے دس ٹھیک ہے نا جڑا سبل کا نوکر بنتے اگریز کا انو ملتے پندرہ پندرہ سو نمبر دس دو والا وڈا ہے دس والا یا پندرہ سو والا پندرہ سو والا وڈا ہے تو روڈ سے کھلو جانا ہے تو کسی ڈاکو نو آخ تبھی گھنٹے روڈ سے کھلو کر لوٹ وا دفتر روڈ دے ڈاکے دی پہ دے دے سنک سکول ظالم چوٹ واشی گنڈے ننگے بد اصول یا بندے سود چلاون والے یا بندے مفول ہیں یہود نسارا ہم پٹھو دشمن پاک رسول ہے پتر پہلے آخدن سبحان اللہ پہلے آخدن کی ہوں جدو آخر ہے جی ابھی موٹر سائیکل سے جانا پیا بندہ ہوں اطلاع کی دینا آخر خیال کریے اگے کتے بھی لے کھڑوتا آخر ایمان میں ہر بندے سنے کتے بھی لے کھڑے اچھا جدو مار تو میں پھر صحیح قربان تاری اکل جی مسلمان نہ ہو نہ جاگ تو کدو جا سبحان اللہ بڑا دکھ ہے بڑا دکھ ہے یہ جنی تیری تعلیم نے دھوکھا کیتے نہ ٹی وی نہ کیتے نہ خط موبائل نہ کیتے نہ کسی شاید نے کیتے یہ سارے برائیاں جو آئے نہیں انگریزی تعلیم تو آئے اتنا ظلم برداشت کی بیٹھا ہے ساٹھ سال میں ایمان اللہ بول سکنا ہے اصلا طے سکتا رہی اصلا نہ ہوتا تو تو بول سکتا ہوں مولا علی دی اندے وچ مولا علی گئے تھن قاضی دی عدالت ہے تو جا سکنا ہے اصلا یہ نہیں بولن دینا یہ نہیں جان دینا یہ مہم چلاؤ کہ اصلا دہشت گرد اصل نو ختم کرو تیرے کو کلاشی ہے تیری دہشت ہے میں میری یہ اصل بندہ دہشت گرد ہوں تو پھر ہو دہشت گرد نہ بنا جتنا رسلا جانا ادھر تم ایمان والا کو دہشت گردی اصل یا بندے اصلا وا رہے نے بندے مقابلے چالا سمجھو واسطے اقبال آ کے نہ سمجھو گیا ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان میں تمہاری داستان نشان تک مٹ جاتی یہ ویلا ہے تے اتنے آمن والا تے اللہ تعالی سان جگا دے وے ایمان کی دولت نصیب فرماوے ہدایت نصیب فرماوے اللہ کے نبی رسول دے شریعت چلن کی توفیق عطا آمین وما توفیق الا بالله توکل تو علی الہی وافوض امری الى الله ان الله بصیر صلی اللہ تعالی علیہ خیر اجمعین سبحان اللہ